عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مصیبت میں گرفتار کسی شخص کو دیکھے اور کہے الحمد للہ آفانی ممت طلاقا بیہی وفض ظلنی علا کثیر ممن خلا کا سب تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جس نے مجھے اس بلاؤ و مصیبت سے بچایا جس سے تجھے دوچار کیا اور مجھے فضیلت دی اپنی بہت سی مخلوقات پر تو وہ زندگی بھر ہر بلاؤ مصیبت سے محفوظ رہے گا خواہ وہ کیسی ہو جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار چار سو اکتیس یہ حدیث حسن ہے